اپنا جو بھی پلان رکھ رہا تھا وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ جب ہم چائے کی میز پر بیٹھے تو ایک ترکی عورت جو برقعہ اڑے ہوئے تھی وہ بھی تھی اور کوفی نان کی بیوی جو بے برقع تھی وہ بھی تھی تو کوفی نان کی بیوی نے جس میز پر وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ بلا کر لائی اور جہاں وہ ترکی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی چائے پینے کے لیے میز پر وہ مولانا کہہ رہے تھے مجھے بھی بٹھا اور وہ کہنے لگی کہ یہ میرا بوڈھا تو بکواس کرتا ہے یہ کیا غریبی مٹا ہے خوفی انان کو کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بوڈھا تو خیسی بکواس کرتا ہے یہ کیا مٹھائے گا مولانا آپ کی بات ہے کچھ معقول معلوم ہوئی مجھے تو اپنے علاقے سے غربت مٹانی ہے آپ نے جو کہا کہ اس کا میرے پاس حل ہے آپ تو مجھے بتا تو انہوں نے کہا پہلے تو میں نے مذاق میں اس سے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انڈین عورتیں ہی شوہروں کی کوئی عزت نہیں کرتی پتہ چلا کہ یہاں بھی نہیں کرتی تم کہہ رہے ہو یہ بڈھا تو ویسے ہی بکواس کرتا ہے یہ کیا غریبی مٹھائے گا معلوم ہے یہاں بھی کچھ عورتیں اپنے عورتوں پہ کرٹک کرتے شوہروں پر کرٹک کرتے تو وہ بہت ہنسی اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس حل ہے اور وہ میرا نہیں ہے میرے باپ کا نہیں ہے میرے پیغمبر کا میرے قرآن کا میرے اسلام کا اور وہ زکوٰۃ اور تم ایسا کرو ایک شہر کو چن لو اور اس شہر کے مالدار باشندوں سے پوری پوری ہر ہر چیز میں جو زکوٰۃ اسلام نے واجب و فرض کیے اس کو اس شہر میں پھیلاؤ اگر ایک غریب رہ جائے تو مجھ سے بات کر ایک ایک شہر میں نافذ کر کے دیکھو تو اس نے بڑی تائید کی کہ آپ نے بہت اچھا فارمولہ بتایا آپ کے اسلام میں یہ ہے اس کا حل کہاں ہے لیکن ہماری آواز سنتا کون اگر ہماری آواز سنی جائے اس پر عمل ہو تو ہمارے پاس غربت مٹانے کا حل ہے اور تم لوگ تو غربت کی تعریف بھی نہیں جانتے غربت کہتے کیسے تم نے تو غربت کے یہ معنی رکھ رکھے ہیں کہ جس کے پاس بہترین کار ہے لیکن ہوائی جہاز نہیں ہے تو آپ تو اسے بھی غربت غریب کہتے اس لیے کہ عمارت اور غربت تو امور اضافیہ میں سے ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں دیکھو گے تو غربت کا پتہ چلے مان لو ایک آدمی لکھ پتی اور ایک آدمی ہزار پتی تو لکھ پتی کے مقابلے میں دیکھو گے تو ہزار پتی کے غریب نظر آئے لیکن لکھ پتی کے مقابلے میں دیکھتے کیوں ہوں وہ سینکڑوں پتی کے مقابلے میں ہزار پتی کو دیکھو تو مالدار بن جائے گا جیسے اکبر نے بیربل سے کہا تھا کہ بیربل یہ انگلی ہے جھکانے نہیں دوں گا کاٹ اس کو کھینچنے نہیں دوں گا اس کو کاٹنے نہیں دوں گا اسے چھوٹی کر دیتی تو بیربل نے کہا کہ چھوٹی کر دوں بلا کاٹے بلا جھکائے کہاں تو اسے کھڑا کر دیا ہو گئی چھوٹی چھوٹی ہو گئی نا اس لیے کہ چھوٹی ہونا تو جب پتا چلے گا جب اس کے مقابلے میں بڑا ہو بڑا کوئی نہ ہو تو نہ یہ چھوٹا ہے نہ بڑا اس کے مقابلے میں اگر یہ ہے تو کہا جائے گا کہ چھوٹا اور اگر اس کے مقابلے میں یہ ہے تو کہا جائے گا بڑی تو بڑا اور چھوٹا ہونا تو مقابل کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک کروڑ پتی ارب پتی سے مقابلہ کرے اپنا تو غریبی لگے گا اسے ارے کروڑ پتی لکھ پتی کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھے تو مالدار ہے اسلام کے پاس قرآن کے پاس سب کا حق کیا جومیٹری کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو جومیٹری کی بھی ضرورت امام یا نماز پڑھا رہا اب وہ تیرچھا کھڑا ہو گیا یا مسجد کسی جگہ گئے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے قطب نما رکھ کر نہیں بنائی گئی اب وہ مسجد ٹیڑھی بنی ہوئی اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ نے قطب نما رکھ کر دیکھا کہ بھائی یہ تو کافی چیڑی قبلے کی سوئی تو ادھر بتا رہی ہے اور یہ مسجد تو ادھر کو جا رہی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اگر آپ ریکھا گنت پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اسلام کا یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ آپ نوے کے کون کو نوے کے زاویے کو تقسیم کریں مساوی پر سے پینتالیس ڈگری نوے کا آدھا پینتالیس ہوتا ہے نا اگر پینتالیس ڈگری تک امام ٹیڑھا کھڑا ہے تو نماز ہو جائے بالکل نوے ڈگری پر قبلہ ہے اور وہ اتنا ٹیڑھا کھڑا ہے کہ پینتالیس ڈگری پر صرف وہ قبلے کی طرف نماز ہو جائے چوالیس کھڑا ہے نماز ہو جائے چالیس کھڑا ہے نماز ہو جائے تیس کھڑا ہے پینتیس کا ہو جائے لیکن جہاں وہ چھیالیس ڈگری ٹیڑا ہوا نماز نہیں ہو اس لیے کہ آدھے سے بڑھ گیا آدھا پینتالیس آدھے سے بڑا مسجد اگر ٹیڑھی ہے تو نماز نہیں ہو یہ آپ کو کون بتا رہا ہے ریکھا گنت بتا رہا ہے ریکھا گنت بتا رہا ہے اگر ریکھا گنت آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کیسے سن کیسے سمجھ قرآن پر یہ محنت تو بہت ہوئی ہے اور مدارس میں بڑی محنت اس پر ہوتی ہے کہ قرآن کا یہ لفظ بڑا بلیغ ہے قرآن نے دیکھو یہاں جمع بولا ہے قرآن نے یہاں دیکھو حاضر کا سیگا بولا ہے قرآن نے یہاں دیکھو یہ لفظ بولا ہے اس میں کتنی خوبیاں ہیں اس اعتبار سے بلاغت فصاحت علم بیان علم بدی کے اعتبار سے تو بہت دن رات محنتیں ہوتی ہیں کلاس میں اس پر جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی کہ عربی لٹریچر کے اعتبار سے عربی ادب کے اعتبار سے ویاکرن کے اعتبار سے نحو کے اعتبار سے سرف کے اعتبار سے قرآن پر کتنی محنت مدارس میں ہوتی لیکن آج حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو آج کے اس سائنٹیفک دور میں اس علمی دور میں اس ایجوکیشن کے دور میں اس سائنس کے دور میں اس ایجادات کے دور میں تحقیقات کے دور میں قرآن مجید کی ان آیات کونیا پر غور کریں جو اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید ایسے ایسے انکشافات کرتا ہے ایسی ایسی خبریں دیتا ہے کہ اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ چودہ سو سال پہلے جب کہ ان علوم کا وجود بھی نہیں تھا قرآن عزیز نے اس وقت میں اپنے قاری کو یہ خبر دی پیغمبر کسی سائنس کے کالج کی ڈگری نہیں رکھتا اس نے ان فنی علوم کو نہیں پڑھا لیکن اس کے سینے میں ان تمام علوم کو وجود دینے والی ذات اللہ کی ذات نے اس کو وہ علم دیا ہے کہ سارے علوم اس کو سجدہ کرتے قرآن کے پاس وہ علوم میں جب کینیڈا گیا تو مجھے ایک نوجوان جو وہاں ایک یونیورسٹی میں آئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے ایک ملک سے وہ وہاں اسکالر تھے پڑھ رہے تھے وہاں ایک مسجد میں ہمارا بیان ہوا انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو نیو یارک گھما دوں آپ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لیں اور دن بھر میرے ساتھ اور عجیب وہ آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کوئی ساتھی آپ کا جو کینیڈا سے یہاں آیا ہے وہ ساتھ نہیں ہونا چاہیے اب اس سے سلام نہ کلام نہ جان نہ پہچان میں تو ڈر گیا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے میرے ساتھ چلیں کوئی اب کینیڈا سے ہمارے ساتھ چار چھ ساتھی آئے تھے وہاں نیو یارک لے کر ہمیں وہ کہہ رہا کوئی ساتھ نہیں ہو میں نے ساتھیوں سے کہا وہی مجھے تو ڈر لگتا ہے میں اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہوں دوسرا ملک ہے یہاں تو دس ڈالر پر آدمی کو قتل کر دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ہی امن نہیں ارے انڈیا سے زیادہ بدامنی دوسرے ملکوں میں میں نے کہا بھائی میں تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتا یہ کیوں شرط لگا رہا میں نے کہا ایک آدمی کو ہم ساتھ لے لیں اپنے ساتھی کو تو کہا نہیں ایک کو بھی ساتھ نہیں لیں تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے آپ یہ شرط کیوں لگا تو کہا کہ ڈرو مت مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتے میں آپ کا دینی بھائی آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہوگا میں آپ کو ادھر لے جاؤں گا وہ کہے گا ادھر لے چل اس لیے میں اپنی طبیعت سے جہاں چاہوں گا لے جاؤں گا ان کو آپ چھوڑ بہرحال میں نے ہمت کر لی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ مار ڈالے گا اور کیا کرے گا تو مرنا تو ہے وہاں یہاں نہیں وہاں مر جائیں تو میں ساتھ ہوں وہ مجھے لے کر بہت سی جگہ گیا اور اچھا ہوا میں اس کے ساتھ رہا خیر وہ میوزیم میں لے گئی میوزیم میں میں نے دیکھا ہم چکر لگا رہے تھے میوزیم میں وہ دکھلا رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے تو ایک الماری کے پاس میں کھڑا ہوتی اب وہ تھوڑی دیر تو میرا انتظار کرنے لگا پھر مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا چلیے آگے اور بھی کچھ دیکھنا ہے تو میں نے کہا ذرا ایک دو منٹ ٹھہرو تو وہ کہنے لگا آپ کیا چیز ہے اس الماری میں اس میں تو پتھر رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ کے وہ چاند پہ سے لائے وہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک کالا پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا کالا ہے اتنا کالا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کالا پتھر نہیں دیکھا کالا بھجنگ پتھر مجھے یہ پتھر دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں یہ تو پڑھا ہے کہ غرابی سود قرآن مجید نے یہ کہا کہ پہاڑوں میں مختلف کلر کے پتھر ہوتے ہیں اس میں بعض پتھر بھی انتہا کالے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کوئی کالا نہیں ہو سکتا اتنے کالے ہوتے ہیں بازے پتھر اس کو ہم پڑھتے تھے پڑھاتے تھے اپنے طلبہ کو لیکن آج یہ پتھر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ جو بات قرآن نے کہی غرابی بسود یعنی غربی واسود انتہائی کالا بھجنگ پتھر آج ہمیں نظر آیا وہاں تو ہم پڑھتے تھے طلباس کہتے تھے کالا پتھر پتھر جیسے سفید ہوتے ہیں پیلے لال ہوتے ہیں پہاڑوں میں ایسے کالے بھی ہوتے ہیں یہ کہہ کے چلے جاتے یہ نہیں سوچ پاتے تھے کہ وہ قرآن مجید نے غربیب کے ساتھ اسود کی قید کیوں لگائی ہے آج پتہ چلا کہ یہ پتھر کالے ہونے میں اس درجے پر ہے کہ اس سے زیادہ کالے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہی در حقیقت غرابی بسود جو قرآن میں آیا اس کا مزداق اس لیے میں ذرا اسے غور سے دیکھ رہا ہوں میں اپنے طلبہ سے کہوں گا کہ میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں یہ غربی بے اسود کو جس کو قرآن نے ذکر کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ لوگ تو اس میں وقت گزار دیے کہ فاتحہ جائز ہے یا نہ جائے اسی میں آپ کے سینکڑوں سال گزر گئے کرنے کا کام تو یہ تھا کاش کے آج اس پتھر کی الماری پہ ایک سلیٹ لگی ہوئی ہوتی اور اس پہ لکھا ہوتا غرابی وسود سود قرآن مجید نے جس پتھر کو انتہائی درجے کا غریب قرار دیا ہے کالا ترین قرار دیا ہے یہ اس کا مزداق ہے تو آج دنیا کا سیاح دنیا کا ٹورسٹ اس میوزیم میں آتا ہے وہ دیکھتے کہتا ہے دیکھو قرآن نے چودہ سو سال پہلے اتنے شدید کالے پتھر کی جو خبر دی یہ موجود ہے دنیا میں قرآن کی صداقت کو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا یہ سلیٹ پہ لگی ہوئی ہوتی کرنے کے کام یہ تھے آج کے دور میں آپ لوگوں نے کہاں کیا اس سے آگے چلے ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جنگل کا بہت بڑا جانور جو برسوں میں کہیں مرا ہوگا ہزاروں سال پہلے اسے کہیں کھود کھاد کے کہیں سے لے آئے تھے اس کا پورا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا اور وہاں جو لوگ محققین تھے وہ سلوچن لے لے کر اس کی یہ ہڈیاں ہاتھ کی اس جانور کی اور وہ لگا لگا کر ان کو جوڑ رہے تھے ایک ایک کو ہاتھ جوڑ دیا پھر انگلی کے پور ہوئے جوڑ رہے اس کا گوشت موشت کچھ نہیں تھا ہڈیاں تھیں جو بیل لائے تھے اور اس کا جانور بنا رہے تھے کہ یہ ہڈیاں جب سیٹ اپ ہو جائیں گی تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کون سا جانور ہو سکتا ہے کتنا بڑا جانور ہے کیا نام اس کا ہوگا وہاں تو ریسرچ ہوتی ہے نہیں ایک ایک چیز پر تو اس کی فٹنگ ہو رہی تھی اس کے گھٹنوں کی اس کے پیر کی تو ہم جب وہاں پہنچے تو یہ انگلیوں کے پوروں کے جو ہڈی کے ٹکڑے تھے ان کو وہ جوڑ رہے تھے گلاس کے باہر سے ہم دیکھ رہے وہاں بھی میں تھوڑی دیر رک گیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ پوروے کی یہ ہڈی کو یہ جو انگلی کی ہڈی میں ایک ایک گریا ہوتا ہے نا اسے پوروا کہتے ہیں اب یہاں جانے کیا کہتے ہوں گے اسے یہ جوڑ رہا ہے تو قرآن عزیز نے یوں کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو آئی متنا نہ وکنہ تورابن ظال کا رجوم بھائی جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مزک نہ ہوں کل مزک چورا چورا کر دیں گے اس کے باوجود بھی ہم تم کو فٹنگ کر کے اسٹینڈ اپ آن دا گراؤنڈ کریں قبر سے نکالیں گے اور آپ سینکڑوں سال کے مردے جس کی ہڈی ہڈی ہو چکی ہوگی گوشت گل چکا ہوگا اس کے ڈھانچے کو پھر سیٹ اپ کر کے اور پورے انسانی شکل میں تمہیں قبر سے ہم نکالیں یہ بات نہ تو کفار مکہ کی سمجھ میں آتی تھی وہ بھی حیرت سے کہتی تھے آئزہ متنا و کنت تو راون ظال کا رجم بڑی ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے ہم اسٹینڈ اپ آن دا گراؤنڈ کر دیے جائیں گے پھر کیسے ہم قبر سے نکلیں گے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی آج کا ریشنلسٹ انسان بھی یہی بات کہہ رہا ہے آج کا اقلیت زدہ عقل کو نقل پر فوقیت دینے والا انسان یہ ایسے انسان آج لوگ کہہ رہے ہیں آج صاحب علم بڑھ گیا سائنس بڑھ گیا ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں یہ کہ ارے آج نہیں پوچھتے تیسری صدی میں بھی معتزلہ پیدا ہو گئے تھے اور وہ ریشنلسٹ طبقہ موجود تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم تو عقل کو نقل پر ترجیح دیں ہماری عقل جو مانے گی اسے مانیں گے قرآن اور حدیث جو کہہ رہے ہیں اسے نہیں مانے یہ طبقہ اس وقت بھی پیدا ہو گیا وہ انکار کرتے تھے بہت سی چیزوں کو وہ کہتے تھے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم انسانوں کے اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ترازو لگائیں وہ نظا الموازین القیس ہم انصاف کرنے والی میں قائم کریں گے قیامت کے میدان میں اور وہاں ہر شخص کو اپنے اپنے کاؤنٹر پر اپنے اعمال تو لوانے پڑیں گے کاؤنٹر نمبر پچیس پر نمازیں کاؤنٹر نمبر تیرہ پر روزے نمبر گیارہ پر حج تل رہا ہے ایک ایک پر ایک ایک عمل تولے گا وہاں جا کے کتنی نمازیں آپ کی کتنی معتضلہ نہیں مانتے تیسری صدی میں وہ لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ ترازو میں لگائی جائیں گی اور عمل تو لے ارے نماز ہم نے پڑھی نماز ایک عمل ہے ختم ہو گیا وہ کہاں موجود ہے وہ کوئی پتھر ہے کوئی وزن ہے کہ چھوا جاتا ہے تولا جائے گا نپے گا اس کا کوئی کلر ہے کیسے تولے گا وہ ترازو میں کیسے رکھے گا بیس سال پہلے ہم نے جو نماز پڑھی تھی وہ کہاں موجود ہے کہ اس کو ترازو پہ جا کے تلوا لیں گے ہم اس کا کوئی خارجی وجود ہے کوئی مادی موجود ہے کوئی جسم ہے کوئی نظر آنے والی چیز ہے نماز کوئی میٹیریل ہے جو تھیلے میں بھرا رکھا ہے تو وہاں جا کے تلوا لیں گے ہم نہیں مانتے اس کو یہ تیسری صدی پوری بھی نہیں ہوئی تھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے ان کو معتضلا کہتے آج ان کو ریشنلسٹ کہا جا رہا یعنی عقل کو ترجیح دینے والے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے والی جو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے چاہے پیغمبر نے کہی ہو چاہے قرآن نے کہی ہو قرآن تو کہہ رہا ہے وہ نظاء الموازین القیس وہاں ڈنڈی مارنے والی ترازویں نہیں ہوں صحیح صحیح تولنے والی ترازویں ہوں قرآن نے قسط کا لفظ استعمال کیا آخرت کی ترازو ڈنڈی نہیں مارے گی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اسے تول دے گی وہ لوگ نہیں مانتے ایسے لوگ پیدا ہو یہ کہتے تھے لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں سائنس کو یہ علم ہی نہیں ارے سائنس کے علم نے تو آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا جو یہ قرآن کا حکم تھا کہ ہم نمازیں تولیں گے اعمال تولیں گے اور یہ ریشنلسٹ کہتے تھے کہ اعمال تو آراز ہیں آراز کا وجود خارجی نہیں ہے پھر وہ تولیں گے کیسے اور سائنس کہہ رہی ہے کہ تولیں گے آراز کا وجود ہے وہ کہتے ہیں جو آوازیں منہ سے نکلی ہیں وہ فنا نہیں ہوئی وہ محفوظ مشین اس کو پکڑ لیتی ریکارڈنگ مشین اس کو ریکارڈ کر لیتی اور اس آواز کو جب چاہو سنا دو بلکہ اب تو آپ کے افعال فلما لیتے ہیں وہ اور آپ کو مرے پچاس سال ہو گئے لیکن آپ کی ویڈیو کیسٹ لگائی آپ کھاتے پیتے نکاح ہوتے ہاتھ ملاتے دیکھے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کو انتقال ہوئے پچاس سال ہو وہ افعال تو آرازی تھے نا کیے اور ختم ہو گئے یہ کیسے پکڑ لیے گئے ایک جہاز گرتا ہے جل جاتا ہے فنا ہو گیا لیکن اس میں ایک ساؤنڈ باکس لگا رہتا ہے جو ایسی دھات کا ہے کہ نہ پانی میں وہ زنگ آلود ہوتا ہے نہ آگ اس کو جلاتی ہے فوراً اس کی جانچ اور ڈھونڈ شروع ہو جاتی ہے کہ سمندر میں کہاں گرا ہے وہ ساؤنڈ باکس اس کو نکال لاتے ہیں اور اس کو لگا کے چالو کرتے ہیں کہ جب جہاز میں آگ لگی تھی تو کیا شور بکور تھا کون آتنگوادی گھسا ہوا تھا کیا کوئی دھماکہ ہوا تھا وہ مشین اس کو ضبط کیے ہوئے اگر بیس دن کے بعد بھی سمندر کی طے میں وہ ساؤنڈ باکس مل گیا تو پتہ چلا لیتے آوازوں کو محفوظ کر لیا یا نہیں کر لیا اس کا سمجھانا آسان کر دیا یا نہیں کر دیا کس نے سائنس نے اگر سائنس نے یہ ایجاد نہ کی ہوتی تو بس ہم اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھائی نبی کی بات ہے مان لو قرآن کی بات ہے مان لو اب تو سائنس نے ایک مثال پیدا کر دی کہ جب یہ چھ فٹ کا انسان جس کو خدا نے بنایا ہے یہ جب کیسٹ میں آوازیں محفوظ کر لیتا ہے اور کیسٹ کی ریل میں ایسے جوائلس اس نے مسالے میں لگا رکھے ہیں کہ وہ آواز کو ضبط کر لیتے ہیں اور جب کیسٹ لگا کر رگڑ کے ساتھ وہ نکلتی ہے تو وہ جوائلس کی رگڑ میں جو آواز ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور آدمی سن لیتا ہے اس کو اگر بولتے ہوئے کھانسا تھا وہ بھی بھرا ہوا ہے تو جب انسان کے لیے یہ ممکن ہے تو اللہ کے لیے نہیں اللہ نہیں کر سکتا اللہ نے تو اسے بنایا ہے جس نے ایک ایسڈ بنائی اب تو اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لوگ جو کچھ بولے ہیں وہ بھی فضا میں محفوظ ہے ہم اس کو پکڑیں گے اور پھر اس کو الگ الگ کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کی تقریر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تمہیں سنا دیں اس لیے کہ آواز فنا نہیں ہوتی یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو سب مان رہے اور قرآن نے کہی تھی کہ ایک جملہ سے نہیں نکلتا لیکن مستعد قسم کا ریکارڈر اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور قیامت میں اس کو سنوا دے گا اسے کوئی نہیں مان رہا تھا کہ کیسے ریکارڈ کر لے گا فرشتہ اور اب وہ کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو سب مان رہے ہیں قرآن کہہ رہا تھا تو کوئی نہیں مان رہا تھا قرآن بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ مایا الفظ من قول الا لدیہ تم جو کچھ بولتے ہو وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے تم جو کچھ کرتے ہو وہ فلم آیا جا رہا ہے اور تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم نے چار بجے فلاں گھر میں چوری کی تھی یہ دیکھ لو اپنی تصویر اللہ دکھائیں وہاں محفوظ یہ جب محفوظ کر لیتے ہیں ویڈیو کیسٹ میں تو خدا کے فرشتے اس کو کیسٹ نہیں کر سکتے دو فرشتے یہاں اسی کیسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے اسی کیسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے پہلے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ صاحب فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں تو ہم تو بیت الخلاء جاتے ہیں تو بیت الخلاء میں تو فرشتہ داخل نہیں ہوتا اسے بدبو آتی تو وہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ تو ریکارڈ ہی نہیں ہوگا اب یہ بات ختم ہو گئی وہ ریکارڈنگ مشین رکھ کے خود باہر کھڑا رہتا ہوگا اتر لگا ریکارڈنگ مشین کو تو بدبو نہیں آتی وہ ریکارڈ کرتی ہے اب لکھنے کے وہی آلات نہیں رہے کہ آپ پین لیے رہیں اب قلم کا مزداق ٹیپ ریکارڈر بھی ہے قلم کا مزدا ٹائپ رائٹر بھی ہے قلم کا مزدا فیکس بھی ہے قلم کا مزداق انٹرنیٹ بھی ہے وہ بھی لکھتا ہے آپ لکھنے کو صرف قلم ہی کو لیے رہے اب تو لکھنے کے بہت حالات تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیسے کھڑے ہو گئے میں نے کہا اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ کوئی جانور ہے جس کے اعضا کی یہ سیٹنگ کر رہے ہیں یہ پتہ چلا اس کی پھر تصویر لیں گے یہ پتہ چلائیں گے کہ یہ کس ملک کا جانور ہے کون سا جانور ہے کتنا بڑا ہے یہ چرندہ ہے یا پرندہ ہے تو دیکھو اس وقت یہ یہ اس کے پوروں کی سیٹنگ کر رہا ہے مسالہ لگا لگا کر جوڑ جو الگ الگ پڑے تھے جو مٹی میں وہ کہیں سے جنگلوں میں سے کہیں سے لے آئے ہوں گے پہاڑوں میں سے اس کی مٹی ہٹا ہٹا کے صاف کر کر کے برش سے اور سلوچن لگا لگا کے چھپکا رہے میں نے کہا میں یہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ قرآن مجید نے یہ فرمایا بنانا کہ ہم یہ پور جو قبر میں تم سڑ جاؤ گے گل جاؤ گے چورا چورا ہو جاؤ گے ہم قیامت میں تمہیں پھر سیٹ اپ کریں گے اور اسٹینڈ اپ آن دا گراؤنڈ کر دیں گے قبر سے نکل آؤ گے ایک ایک پوروا بنانا بنانا پوروے کو کہتے ان کو جوڑ دیں گے دیکھو یہ جوڑ رہا جب یہ جوڑ کر اس کو پرندے کی یا چرندے کی شکل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں پڑی بکھری ہڈیوں کو جوڑ کر انسانی روپ میں نہیں لا سکتا اس نے وہی جملہ پھر کہا کہ آپ تو رد ودات میں لگے رہیے سو سال آپ کو ہو گئے کوئی بدت مٹا پائے اور بڑھتی جا رہی کاش کے اس پر محنت کرتے اور یہ آیات کونیاں قرآن مجید کی آپ یہ لوگوں کو دکھلاتے اور یہاں ایک سلیٹ لگی ہوتی اور اس پر لکھا ہوتا اللہ تو ہر وزیٹر ہر سیاح یہاں آتا ٹورسٹ آتا اور وہ پلیٹ دیکھتا کہ دیکھو یہ جوڑ رہا ہے اس کو تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم ایسے ہی ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر انسان بنائیں گے اور پھر میدان قیامت میں اسے لائیں اس کا حساب کتاب کرائیں جو کرنے کے کام تھے آج کے دور میں وہ اے علماء تم نے نہیں کیے یہ وہ کہہ رہا تھا مجھ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہمارا خود دل چاہ رہا تھا کہ یہاں یہ سلیٹ لگی ہو آج ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کی لفظی بلاغت فصاحت اور اس کے اعراب اور اس کے سیغوں کی معنویت اور خوبی ہی کی وضاحت میں لگے رہیں یہ تو ہمارے اسلاف یہ بہت کام کر گئے کہ قرآن نے جمع کیوں بولا اور واحد کیوں بولا اور یہ لفظ کیوں بولا اور وہ لفظ کیوں نہیں بولا اس میں کتنی خوبی اور معنویت ہے اس کو تو ہم نے خوب اجاگر کی اب اس کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو خبر دی ہے قرآن نے جو مراحل بچے کے بچے دانی میں پرورش کے ذکر کیے ہیں آج سائنس نے اس کو بتایا کہ بچے دانی میں آٹھ طاقتیں ایسی ہیں کہ وہ بچے کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بچے دانی ایسی اسپنج کی قدرت نے بنائی ہے کہ بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتی اور اس بچے کو بڑے روپ میں لیتی چھوٹے روپ سے شروع کر کے اور جو اس کا ولادت سے قریب تک کا وجود ہے جو بعض بچے آٹھ آٹھ کلو کے اور نو نو کلو کے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے اندر وسعت دیتی اس میں ایسی ایسی اسپنج کی سطح رکھی ہیں سلوٹیں رکھی ہیں کہ وہ جتنا بچہ بڑھتا ہے وہ کھلتی پہلے وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ کب جا کر دمیں بستا اور کبھی کب جا کر وہ بوٹی بنتا ہے تب جا کر وہ اس پر ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے اس کو قرآن نے اتنے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بچے کے جنین کے ماں کے پیٹ میں بننے کے جتنے مراحل آج ہزاروں سال کے بعد سائنس دانوں نے اپنی کتابوں میں